بسم الرحيم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله اسحاب أجمعين ومن بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دین دین اسلام کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں سنا ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے ہفتے میں نے بھی کیا ہے تھوڑا بتایا تھا کہ یہ دین دین اسلام سچا سیدھا صاف ستھرا مذہب ہے اس کو بولتے ہیں کیا محاسن محاسن الدین دین کی خوبیاں تو جہاں بہت ساری خوبیاں علماء نے بیان کی ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہے انہی میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام عدل و انصاف والا مذہب ہے اس کے اندر ظلم نہیں ہے دنیا کے اندر ظلم ہوتا تھا اسلام آیا اس کو مٹانے کے لیے تو اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ کیا اسلام عدل و انصاف کا کیا ہے مذہب ہے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیدا کیا دنیا کے اندر تاکہ وہ عدل و انصاف سے محبت کریں تاکہ وہ لوگ عدل و انصاف سے محبت کریں اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کو جب دنیا کے اندر بھیجا دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ الحدید کے اندر لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب الکتاب و الناس بالقسط اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو انبیاء کو رسولوں کو بھیجا نشانیاں دے کر کے بالبینات اپنی کیا کھلی ہوئی نشانیاں دے کر کے اور ان کے ساتھ میں کتابوں کو دے کر کے بھیجا کتابیں دیا اللہ رب العالمین نے والمیزان اور میزان دیا ترازو کیوں لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ کیا ہے اس کی وجہ سے عدل انصاف کیا ہے قائم کر سکیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو قائم کر رکھا ہے جب تک کہ کیا انصاف باقی ہے عدل انصاف باقی ہے زمین و زمین و آسمان کیا ہے قائم ہے جب یہ چیز ختم ہو جائے گی مکمل طور پر دنیا کیا ہے ختم ہو جائے گی اللہ رب العالمین نے اس کو کیا ہے عدل انصاف کو اپنے ساتھ میں کیا ہے اس صفت کو بیان کیا ہے یعنی اللہ رب العالمین کیا ہے انصاف کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کے اندر چالیس نمبر کی آیت ان اللہ لا ذرہ اللہ رب العالمین ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے کسی کے اوپر کیا ہے ظلم نہیں کرتا ہے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا سورہ شورا کے اندر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین خود عدل و انصاف کرتا ہے انبیاء اور رسولوں اور پیغمبروں کو حکم دیا اور پوری دنیا والوں کو حکم دیا کیا عام طور پر ان اللہ بالعدل والاحسان جیسا کہ کیا یہ مشہور آیت ہے آپ خطبوں کے اندر سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب کو کیا ہے عدل انصاف اور احسان اس نے سلوک کرنے کا کیا ہے حکم دیا ہے صحیح مسلم کے اندر جو لوگ کیا ہے عدل انصاف کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کی بڑی آو بھگت ہے بڑی عزت ہے بڑا احترام ہے مشہور حدیث ہے کہ سات قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے اللہ فی یوم لا ذلہ جس دن کیا کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش الہی کے کے کے سائے نیچے کیا ہے سات قسم لوگ ہوں گے اب یہ سات قسم کے کون لوگ ہوں گے اگر آخر میں ٹائم ہوگا تو کیا ہے گنا دیں گے ان کو سرسری اور نہیں تو کیا پھر کبھی کیا ہے اس کے اوپر خطبہ دیا جائے گا ان میں سے سب سے پہلا نام کیا آتا ہے امام عادل امام عادل انصاف پرور بادشاہ حکمراں تو بادشاہ اور حکمراں ہی نہیں بلکہ جو لوگ کیا ہے انصاف کرتے ہیں وہ سب کیا ہے عرش الہی کے کیا ہے سائے میں ہوں گے اسی طریقے سے اللہ رب اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور ان یمین الرحمن وکلتا یدہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم وآلہم وما ولوب فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو لوگ عدل انصاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے میدان محشر میں جنت کے اندر کہیں بھی لے لیں قیامت کے دن حساب و کتاب کے دن ان لوگوں کی کیا عزت افزائی ان لوگوں کی کیا احترام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب کس پر ہوں گے نور کے ممبروں پر ہوں گے اور جاننا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیا دائیں ہیں ہمارا کیا ہے یہ دائیاں یہ کیا ہے بایاں اس میں کیا ہے کوئی تفریق نہیں اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیا ہے یہ دائیں ہیں جو لوگ کیا ہے عدل انصاف کرتے ہیں اپنے حکم کے اندر اپنے فیصلے کے اندر اپنے اہل ویال کے اندر گھر والوں کے اندر یا جن چیزوں کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے ان سب کے اندر کیا ہے عدل انصاف سے کام لیتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے میدان محشر میں حساب و کتاب کے دن وہ لوگ کیا ہے نور کے ممبروں پر ہوں گے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو قومیں یا جو لوگ ہیں ان کے اندر کیا ہے ترقی اور ان کی عزت کم ہوتی ہے جب وہ لوگ عدل انصاف کو قائم رکھتے ہیں اور تباہی و بربادی کم ہوتی ہے جب یہ کیا ہے صفت عدل انصاف کی کیا ہے یہ ختم ہو جاتی ہے عدل انصاف یہ حق کی کیا ہے یہ کنجی ہے یہ حق کی کیا ہے کنجی ہے عدل انصاف سے لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے محبت پیدا ہوتی ہے اور جب کہ عدل انصاف ختم ہو جاتا ہے جس بستی کے اندر جس ملک کے اندر یا جن لوگوں کے اندر سے اللہ رب العالمین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے فرمایا قرآن کریم کے اندر فقائی مل کر ظالما کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا اس لیے کیوں کہ ظالما وہ بستیاں کیا ہے ظالم تھی کیا مطلب اس کے اندر جو رہنے والے تھے جو اس کے مکین تھے جو لوگ تھے وہ وہ ظلم کرنے والے تھے فی خاویتن علی عروشیا وہ گری پڑی کیا ہے پڑی ہوئی ہیں کتنی خنجرات ان کے نشانات موجود ہیں وبیر معطلت اور بہت سے کیا ان آبادیوں کے اندر جو کنویں تھے جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے کہ نہیں آباد تھے پانی لیتے تھے کہ نہیں اپنے استعمال کے لیے وہ کیا ویران پڑے ہوئے ہیں وقصر مشید اور بہت سے محلات جن کے اندر لوگ رہتے تھے اس کو کہ اللہ رب العالمین نے کیا بالکل ویران کر دیا تو یہ کیا ہے جب کہاں ظلم و ستم ہوتا ہے اس سے کیا دنیا کے اندر کیا تباہیوں بربادی ہوتی ہے اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے سنو اللہ علیہ شیخ الاسلام فرماتے کہ اللہ اس حکومت کو باقی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس حکومت کو باقی رکھتا ہے جس کے اندر عدل انصاف باقی رہتا ہے اگرچہ وہ حکومت کافروں ہی کی نہ ہو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس حکومت کو باقی رکھتا ہے کیا جو حکومت عدل و انصاف کرتی ہے اگرچہ وہ کافروں ہی کی کیوں نہ ہو ولا یقیم مسلمہ اور اللہ تعالیٰ اس حکومت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جو ظلم و ستم کرتی ہے اگرچہ حکومت مسلمانوں ہی کیوں نہ ہو معلوم کیا ہوا کہ دنیا کس سے کام ہے عدل انصاف سے اس لیے صحیح مسلم کی حدیث سنو فرما اللہ رب العالمین نے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی بینکم محرما فلا تظالمون اے لوگو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے ابھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر کسی کے اوپر کیا ہے ظلم نہیں کرتا ہے اے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا اور تمہارے لیے بھی حرام کر دیا فلا تظالم اس لیے کسی کے اوپر کیا ظلم نہ کرو آپس میں کیا ہے ظلم نہ کرو اللہ قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بھلائی اور ہر اچھائی کی جڑ اور بنیاد کیا ہے علم اور عدل یعنی انصاف اور ہر برائی کی جڑ اور اس کی اصل کیا ہے جہالت اور کیا ہے ظلم ایک جگہ فرمایا اللہ کے رسول نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اتق الظلم ظلم سے بچو ان ظلم ظلمات یوم القیامہ ظلم کیا ہے یہ قیامت کے دن اس سے تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی کیا مطلب کوئی مددگار نہیں ہوگا عمال ظالمین من نصیر جان لوگ ظالموں کا کیا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہ تلاشے کا کیا ہے میدان معاشر کے اندر کوئی کیا مل جائے میری مدد کرے میری سفارش کرے لیکن نہیں کیا ہے کوئی مددگار نہیں ملے گا بہت ساری حدیثیں ہیں اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے سورہ ابراہیم کے اندر دھمکایا ہے دھمکایا ان لوگوں کو کیا جو ظلم کرتے ہیں ولا تحسبن اللہ غافلا اما يعمل الظالمون کہ ظالم لوگ اللہ کو غافل نہ سمجھیں انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار اس دن کے لیے اللہ رب العالمین نے مہلت دے رکھا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ادھر ادھر دیکھیں گے کوئی مدد کرنے والا ہے کوئی کیا ہے سفارش کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین کیا ہے اس کی عادت ہے کہ نہیں وہ پہلے مہلت دیتا ہے بولتے نہیں ہم لوگ آپس میں کیا بولتے ہیں اللہ کے وہاں دے رہے اندھیر نہیں ہے تو مہلت اس لیے دیتا تھا کہ پلٹ جائے ہو سکتا ہے کیا ہاں، توبہ کر لیں حدیث سنو یہ بھی کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان اللہ لیملی ان اللہ لیملی حتی لم ہوں اللہ اگر فرمائے کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو مہلت دیتا ہے اور جب پکڑ لیتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے اس کی پکڑ کیا ہے اس کی گرفت کہ اللہ رب العالمین کی بڑی, بڑی کیا ہے سخت ہے اور بڑی کیا ہے شدید ان بطش ربک لشدید حضرت معاد بن جبل مشہور صحابی ہیں معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کرتے نے لکھا یمن بھیجا اگر نہیں ملک یمن بھیجا دعوت تبلیغ کے لیے وہاں کے جائے اسلام پھیلاؤ وہاں سمجھاؤ اسلام قبول کر نماز کے بارے میں زکوٰۃ کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں بتانا اور یاد رکھو معاذ وسیعت نصیحت کیا اللہ کے رسول نے یاد رکھو کیا اتق دعوت المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچنا کسی پر ظلم نہیں کرنا یہ کس کو مشہور صحابی کون معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو جاؤ اس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے لیکن یاد رکھو کسی پر ظلم نہیں کرنا اتق دعوت المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچنا کیوں فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ مظلوم کی بدو اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی رکاوٹ اور کوئی پردہ نہیں ہے ساتوں آسمانوں کے سینوں کو چیرتے ہوئے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وہاں پہنچتی ہے اور تین قسم کے لوگ ہیں جن کی کیا ہے دعا رد نہیں کی جاتی ہے ایک حدیث کے اندر کیا آئے گا روزہ دار والدین مسافر ایک حدیث کے اندر کہا آئے گا روزہ دار والدین اور کہا ہے مظلوم یہ کیا ہے حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تین قسم کے لوگ ہیں ان کی دعا کیا رد نہیں کی جاتی اس میں کیا دعوت المظلوم ہے کہ نہیں یہ کیا ابھی بتایا کہ بادلوں کو اور کیا آسمانوں کو کیا ہے سینوں کو چیرتے ہوئے کہا عرش الہی تک اس لیے فرمایا اللہ رب العالمین نے کیا ان سے معاد بن جبل سے اتق دعوت المظلوم مظلوم کی کیا ہے بد دعا سے بچو کئی طریقے سے لوگ ظلم کرتے ہیں سب سے بدترین ظلم رشتہ داروں کے اوپر جو قریبی رشتہ دار ہیں قریبی رشتہ داروں میں والدین ہے کہ نہیں والدین کی طرف سے اولاد کے اوپر اولاد کی طرف سے کیا ہے والدین کے اوپر شوہر کی طرف سے بیوی کے اوپر بیوی کی طرف سے کیا ہے شوہر کے اوپر یہ لوگ کیا ہے ہمارے تعاون اور ہماری مدد کے کیا ہے محتا کیا ہے حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ محسن سلوک کیا جائے لیکن ابھی معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ نہیں کیا قریبی رشتہ داروں سے کیا ظلم کیا ہے بدترین ظلم ہے اور کئی طریقے سے ظلم ہوتا ہے زمین غصب کر کے ہے کہ نہیں مال غصب کر کے اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے دنیا بھر کے کیا ظلم ہمارے درمیان کیا ہے اس کی قسمیں پائی جاتی ہیں اس میں سے ایک قسم کیا ہے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا اس کی عزت و آبرو پر حملہ کر کے غیبت کر کے چگل خوری کر کے اس کی پیٹ پیچھے برائی کر کے بہتان لگا کر کے الزام تراشی کر کے کسی طریقے سے کیا زبانی اس کو تکلیف دینا فرمایا اللہ کے رسول نے المسلم من من سلم المسلمون و مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بچا رہے محفوظ رہے اور آگے چلیے ایک دو باتیں کیا ہے سن لیجئے یہ کیا ہے یہ کسی کے اوپر کیا ہے کرنا کرنا خوری کرنا یہ کیا ہے یہ ظلم میں سے اور ایک ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کا حق مارنا یعنی کیا ہے امال کے اوپر ظلم کرنا کسی سے کیا ہے اپنے نوکر چاکر یا کسی آدمی سے مزدوری کرانا کام کرانا اور اس کا حق مار دینا مکمل طریقے سے مزدوری نہیں دینا یا کسی طریقے سے ہیلا حوالی بنا کر کے کیا ہے اس میں کیا ہے خسم کر دینا کیا اس میں کٹوتی کر دینا عام طور پر ہمارے تو کیا درمیان ہے یہ کیا مالک کی طرف سے یہ کفیل کی طرف سے یہ فورمین کی طرف سے یہ مدیر کی طرف سے یعنی میں سولہ سال مکمل ہو گیا یہاں پر ستراواں سال کیا ہے شروع ہو گیا کتنے لوگ میرے پاس آئے گے میں گن نہیں سکتا اور کتنی کیا درخواستیں میرے اس ہاتھ نے لکھا ہوگا میں گن نہیں سکتا عام طور پر شکایت ہے کہ نہیں مالک کی طرف سے یہ شکایت اتنی تنخواہ رک گئی ہے اتنا یہ کاٹ لیا اتنا یہ کاٹ لیا ہمارا فورمین چگل خوری کرتا ہے ہمارا مدیر چگل خوری کرتا ہے اس طریقے سے کیا ہے جو لوگ حقوق العمال میں حق تلفی کرتے ہیں سنو یہ حدیث اسی پر بات ختم ہوگی فرمایا اللہ رب العالمین نے اور سنو اور اس پر عمل کرو عام طور پر یہ شکایت کا ہے ہمارے درمیان موجود ہے ایک دوسرے ادھار لے لیں گے پیسہ نہیں دیں گے کہ نہیں یا ان سے ان سے شکایت کر دیں گے اس کا حق کیا ہے مار دیا جائے گا صحیح بخاری کے اندر ریرا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کیا فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خصم یوم القیامہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا مقدمہ میں لڑوں گا قیامت کے دن اللہ اکبر اور کوئی نہیں کوئی اور وکیل نہیں آئے گا اس کی طرف سے کون وکیل آئے گا کون مقدمہ لڑے گا ان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جس کے مقدمے کی پیروی میں نے کیا یقیناً میں جیت جاؤں گا اللہ اکبر کون ہے یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین قسم کے لوگ ہیں ہے کہ نہیں ضرورت پڑے گی میں کیا ہے ان کا مقدمہ لڑوں گا ان کی پیروی کروں گا اور جو کیا ہے نبی کے مقابلے میں ہوگا کون جیتے گا نبی کی دوسرا والا نبی جیتیں گے کہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے میں جیت جاؤں گا کون نمبر ایک رجل بی تم غدر ایک آدمی وہ جس نے کیا مجھ سے وعدہ کیا اور وعدہ کیا ہے خلافی کیا ہے کہ نہیں ایک آدمی وہ جس نے کیا مجھ سے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کیا ورجل با حرن ثمنه اور ایک آدمی وہ جس نے کیا کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا پہلے کیا جو لڑائیاں ہوتی تھی جنگیں وغیرہ ہوتی تھی کہ نہیں جنگ بدر ہے جنگ خندق وغیرہ اس طریقے تھے اس میں کیا جو لوگ قید ہو کر کے آتے تھے کہ نہیں یہ کیا ہے غلام ہوتے تھے ان کو کیا ہے خرید و فروخت ان کی جائز تھی کیا اب نہیں ہے اب کوئی کسی آدمی کو بیچ دے ہے کہ نہیں کسی کو پکڑ کے لے آئے عام طور پر خبروں میں آتا رہتا ہے کہ نہیں اس نے کیا عورتوں کو پکڑا بچوں کو پکڑا لے کر کے بیچ دیا کیا اور اس کی قیمت کو کھائے ہے کہ نہیں یہ حرام ہے تو یہ آدمی جس کو کیا بیچا گیا ہے کہ نہیں یا اس کے لڑکے کو بیچ دیا اس کی لڑکی کو کیا ہے پکڑ کے بیچ دیا کسی بھی طریقے سے یہ آدمی آئے گا مقدمہ لڑنے کے لیے اللہ رب العالمین کے وہاں اس کی وکالت کون کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو اور نمبر تین سنیے نمبر تین کیا فرما اللہ کر تم نے ورجل استاجر اجیرا فاستوفا منه ولم يوفه اجره ایک آدمی ہو جس نے کسی سے کام کرایا اس نے کام مکمل کیا اور اس کی مزدوری اس نے نہیں دیا یا تو مکمل نہیں دیا یا کیا کسی طریقے سے کیا اس کے اندر کیا کٹوتی کٹنگ پنگ کیا ہے یہ کیا اور یہ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں یہ چیز کیا ہمارے درمیان کا ہے بہت ہے اس لیے میرے دوستوں یاد رکھو ظالمین من حمیم ولا شفیع یوتا سورہ غافر اٹھارہ نمبر کی آیت ظالموں کا کوئی دوست نہیں نہ کوئی سفارشی ہوگا کہ اس کی سفارش قبول کی جائے مانی جائے ومال ظالمین من نصیر اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا और आखिरी आयत सूरह हुजरात की नौ नंबर की आयत वह अक्सतु इन अल्लाह युहिब्बुल मुकसितीन इंसाफ करो अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू اخي المسلم احرص على نشر هذه الماده فالدال على الخير كفاعله